علماء کریم علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کے سامنے بات کرنا عجیب لگتا ہے لیکن ساتھیوں کی مشورہ تھا اس مشورے کے کچھ بات عرض کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میری معذرت سامعین اللہ تعالیٰ جل جالہ نے چند گواہیاں پیش کر کے اس کو بند کر سے آواز آتی چند گواہیاں پیش کر کے چند کس کا کر دلائل دے کر بتایا یقیناً ہم نے انسان کو بہت اچھی ساخت کے ساتھ ترکیب کے ساتھ صفات کے ساتھ بنایا ہے اس تقویم میں ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر اس کے باہر اس کی صلاحیتیں انسان کی بعض صلاحیتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالی نے انسان کو ایسی صلاحیتیں نصیب فرمائی ہیں کہ کسی اور کو نہیں نصیب فرمائی بڑے بڑے جانور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے چلاتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اونٹ کا دادا نکیر پکڑ کر کے چلاتا ہے ہاتھیوں کو ہم چلاتے ہیں شیر جیسے طاقتور جانوروں کو ہم نے پنجروں میں بند کیا ہے لوہے کو آسمانوں میں اڑا رہے ہیں ہمارے نظروں کی قوت کم تھی باز کی بڑی تیز نظر ہے تیز دور تک دیتا ہے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی طاقت دی ہم نے دوربین کو بنایا وہ دور دیکھتے ہیں ہمارے اندر سنڈ کی قوت زیادہ نہیں تھی چچڑی ایک جانور ہے کیڑا ہے جو اونٹوں کے پیچھے لگتا ہے اس کو عربی میں خوراک کہتے ہیں اور اس کی بہت بڑی تیز سنوائی ہے وہ بہت دور تک سنتا ہے عرب جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلان آدمی بہت بڑا سننے والا ہے تو کہتے ہیں کہ فلان اسما من القرآن فلان تو چچڑی سے بھی زیادہ سننے والا ہے وہ اڑتالیس میل یا پینتالیس میل کے فاصلے پر اونٹ کا کشار سن کر اس کے پیچھے لگتا ہے اتنی بڑی ہے لیکن انسان نے فون بنایا موبائل بنایا یہ ہزاروں میل دور سنتا ہے ہے سنواتا بات کرتا ہے موبائل ہے تو آپ دیکھتے ہیں امریکہ سے آپ بات کرتے ہیں آپ کا بھائی ہے وہاں لندن میں آپ کا بھائی ہے کراچی سے بات کر رہے ہیں کراچی سے ہم کربوگا میں بات کر رہے ہیں اس سے ہماری سنوائی کو ہم ہمارے ہاں اندر کوئی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ ہم نے اس کو اسی کو پیچھے چھوڑ دیا بہت تیز دوڑنے والی ہرن اور ایسی مکیا ہے جو اتنی تیز دوڑتی ہے کہ چار سو میل فی گھنٹہ دوڑتی ہے لیکن خود دوڑتی ہے اور انسان نے کار بنایا انسان نے ریل کار بنایا وہ کتنا تیز دوڑتا ہے وہ ہرن سے زیادہ تیز دوڑتا ہے کار ہرن سے زیادہ تیز دوڑتا ہے یہ جو چار سو میل فی گھنٹہ رفتار سے دوڑتی ہے اس کو بوٹ فلائی کہتے ہیں کیا مکھی کہتے ہیں میں نے جب دری اسلام لکھ رہا تھا اس میں میں نے یہ چیزیں دیکھی تھیں ایک وقفت تھا میں ذریعہ اسلام تک جب کتاب لکھ رہا تھا اس میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت تھی تو ان کو میں نے اسی وہاں پڑھا تھا تو لکھا تھا کہ بوٹ فلائی کی جو تھی اس میں لکھا تھا کہ یہ چار سو فی گھنٹہ چار سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چلتی ہے اڑتی ہے تو انسان نے جہاز بنایا اور وہ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بلکہ اس سے زیادہ گھنٹہ رفتار سے اٹھتا ہے اور اپنے اندر پندرہ سو پانچ سو تین سو بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی پشت پر ڈال کر ہزاروں میل دوڑتا ہے اور لے جاتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے سامنے ہے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے کوئی چیز بنائے اپنے گھر تک تو بناتا ہے جمپی بناتا ہے اب اس کو وہ کیا چھتا بنا بنا سکتا ہے لیکن دوسروں کی چیز نہیں بناتا انسان ایک ایسی ہے کہ وہ جانوروں کے علاج بھی کرتا ہے اپنے علاج کو چھوڑ دو جانوروں کا علاج بھی کرتا ہے مٹی سے مکانات بناتے ہیں شاندار یہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے یہ اسے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو انسان کو دی ہیں یہ تو صرف اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں اگر انسان اس حد تک رہے کہ جو اس کی ظاہری قوت کی ہے صلاحیت ہے قوت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے تو پھر تو یہ دو ٹانگوں جانور ہے ٹھیک ہے دنیا میں کر رہے ہیں چیزیں انسان کے اندر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ کائنات میں کسی چیز کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے ایک اور چیز ہے جس طرح یہ ہے ظاہری لقط خلق خلل انسان حفیظ احسن تقوی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر وہ کو کار لایا جائے تو یہ آدمی یہ انسان انسان بن جائے گا اس لیے میں نے کہا کہ انسان بن جائے گا کہ انسان اگر انسان کے اندر اگر انسانیت نہیں ہے تو یہ دو ٹانگوں والا جانور ہے اس انسانیت کے ساتھ یہ انسان ہے اگر رود کے اندر رود کی لکڑی کے اندر خوشبو نہ ہو تو اس کو وہ اس کی قیمت کچھ کوئی اور لے جائے گا نہیں لے گا کوئی نہیں لے گا پھر آدمی کے اندر انسانیت نہیں ہے پھر یہ بہت خطرناک قسم کے جانور ہیں تو باہر محنت کر رہا تھا کہ انسان کے اندر جو چیز ہے اگر وہ اس سے انسان کام لینا چاہے تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور وہی یہی چیز انسان کے اندر تھی کہ تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا اس لیے نہیں کیا کہ لوہے لوہے سے سے چیزیں بنا کر آسمان میں اڑاتے ہیں یا زمین پر دوڑاتے ہیں یا پنکھ بناتے ہیں یا علاج کراتے ہیں اسی لیے نہیں اس کے اندر ایک اور چیز تھی ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اس اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو مسجودی ملائک بنایا تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا وہ چیز اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی استعداد رکھی ہے کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے صفات کے اثر کو قبول کر سکتا ہے دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی اثر اتنا قبول کرتے ہیں کہ انسان کی کام آ جائے کسی سے زیادہ نہیں کسی سے زیادہ نہیں پانی ایک اثر قبول کرتا ہے لیکن اس حد تک کہ ہمارے کام آ جاتا ہے پھول کے اندر ایک حسن ہے وہ ایک اثر قبول کرتا ہے لیکن اس قدر جو ہمارے خوشی کے لیے بنے ہم سے فائدہ اٹھا سکیں اس طرح ہر چیز کے اندر نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر بہت سی خوبیاں جمع ہو سکتی ہیں انسان شاکر بن سکتا ہے عاجد بن سکتا ہے رحم دل بن سکتا ہے مہربان متوازے بن سکتا ہے انسان امین بن سکتا ہے سچا بن سکتا ہے اختیار کے ساتھ بعض چیزیں تو سال کام ذمہ دار ہر چیز ہے دنیا میں ہر چیز ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن وہ اختیار سر نہیں کرتا اس کے وہ اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے انسان کے ساتھ نفرت بھی ہے شیطان بھی ہے اور اختیار بھی اتنا دیا ہے کہ کرو یا مت کرو دیکھو یا نہ دیکھو سنو یا مت سنو یہ ساری اختیارات اختیار کے باوجود یہ انسان ایسا ہے کہ یہ چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں شاید آپ اسے سمجھ جائیں اب دیکھیں پتھر ہے ایک پتھر ہے ایک جگہ پڑا ہے وہی اسی جگہ لوہا پڑا ہے اسی جگہ مٹی کا ڈیلا پڑا ہے اسی جگہ ایک پتھر ہے جس پر پاؤں رکھ کر آدمی گرم نہیں ہوتا اس کو ہم سنگ مرمر کہتے ہیں سنگ مرمر اور وہاں ایک عین بھی پڑا ہے یہ ساری چیزیں وہاں پڑی ہیں لیکن لوہا بہت زیادہ گرم ہوگا آپ اس پر ہاتھ رکھیں سورج کی گرمی ایک طرح پڑتی ہے ایک روشنی بھی ایک طرح اور گرمی بھی ایک جیسا مٹی کا ڈیرا بہت کم گرم ہوگا اور جو سنگ مرمر ہے اس طرح ٹھنڈا رہے گا قبول ہی نہیں کیا اس پر اس نے اثر ہی نہیں کیا اور اینا ہے وہ معمولی گرم بھی ہوا اور وہ سواؤں کو بھی پھینکتا ہے اس کی روسی کو بھی کیا کرتا ہے قبول بھی کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے آگے پھینکتا بھی ہے تو کسی نے سورج ایک صفت قبول کی تھوڑی سی کسی نے زیادہ کسی نے کم اور کسی نے دو اللہ تعالیٰ صفات کمال سارے اللہ تعالیٰ ہی کے ہے اور وہ لا متنائی ہے اللہ تعالیٰ بہت عظیم ایسے اس کے اتنے صفات ہیں اتنی کلمات ہیں کہ سات سمندر اور اتنی سات اور ہو جائے لکھوں سمندر ہو جائے اس سے اتنا وہ باقی تمام دنیا کی چیزیں سیاہی کیا قلم بن جائے اور ساری سمندر سیاہی بن جائے اللہ تعالیٰ کی کلمات کو ختم نہیں ہوں گے اتنے زیادہ ہے لیکن انسان کی حد تک انسان اللہ تعالی جل جالہ کے صفات کی تجلی جب اس پر ہوتی ہے تو یہ قبول کرتا ہے یہ اس کو اثر دیتا ہے اس سے یہ نہیں کس کے اندر آ جاتی ہے اثر لیتا ہے اس سے تو اس لحاظ سے دیکھیں یہ انسان اللہ تعالی جل جلو کی رنگ میں رنگ سکتا ہے کوئی اور مخلوق خدا کے رنگ میں رنگ نہیں سکتا اسی لیے فرمایا سبغت اللہ اللہ ومن احسن من عابدون ہم نے اللہ تعالی کا رنگ لیا ہے اور اللہ تعالی کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے اور یہ رنگ کہاں سے ملا نحن عابدون کہ ہم خالص اللہ تعالی کی بندگی کرتے تھے کرتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے رب کا رنگ ہم پر چڑھ گیا یہاں تک تو میرے خیال میں آپ کی بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس لیے بنایا کہ وہ میرے رنگ میں رنگ جائے اور میرے اور رنگ میں رنگنے سے اسے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی شدید محبت ہو جائے گی محبت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے صفات کو کسی دیکھنا چاہتا ہے اس کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے اور محبت یہ ہوتی ہے ہمیشہ صفات کی اشتراک میں یہ نہیں کہ کسی کوئی آدمی خدا کی صفات میں شریک ہے اللہ عظم اللہ علیہ اللہ علیہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح سورج کی نے ایک مثال دیا کہ اسے کثر قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل سورج کو پیدا کرنے والا ہے لیکن انسان جب اتنی سی سیزاد رکھی ہے خالی خولی ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قبول کرنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب آدمی کے اندر اچھی صفات آئیں گی مثلا مہربانی آ گئی اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے محبوب بناتا ہے ایک آدمی ہے وہ صبر وقت کرنے والا ہے واللہ شب واللہ ولہو شب پھر اتنا نہیں ان اللہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہوتا ہے ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے حق پر ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ شکور ہے شکور ہے اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والی پسند ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو بڑا ہے وہ اس کو وہ اچھا لگتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو اس طرح میں ایسا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جالو ایسے آدمی کو پھر اپنی طرف کھینچ لیتے جو خدا کے رنگ میں رنگ ہو لیکن یہ رنگ کہاں سے چڑھے گا اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی سے اللہ تعالیٰ کے خالص بندگی سے اور بندگی اس وقت آئی کہ جب ہمارے اندر ہوگی عباد الرحمن الذين يمشون على ہو هونا واہباد الرحمن رحمان کی بندے اللہ تعالی نے یہاں بتایا رحمان کی بندے آپ کو پہلے سے یہ بتا دیا کہ رحمت رحمان کے بندے مہربان ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ شیر کے بیٹھے مطلب کیا ہوتا ہے بہادر بنو شیر کے بیٹھے بہادر بنو اے سخی کے بیٹھے مطلب کیا ہوتا ہے کہ سخی بنو تو آدمی کے اندر اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی اس پر ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر آج آ جائے اگر اس کے اندر خود انا موجود ہو کہ میں وہ اللہ تعالی کی بندگی نہیں کر سکتا اس لیے ہمیں وہ عباد الرحمان کے اندر یہی بات کی اشارہ دیا کہ رحمان کے بندے مہربان ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی بھی بند ہیں مخلوق نہیں مخلوق کس کا ہے اللہ تعالیٰ کے مملوک کس کا ہے اللہ تعالیٰ کے لیکن بند کس کا ہوگا شیطان کا یا بنیاد اللہ تعبر شیطان تم کو میں نے تفقیض نہیں کی تھی اس بات کی کہ تم شیطان کی بندگی مت کرو شیطان کی بندگی ہے بندی ہیں لوگ تو رحمان کے بندے کے اندر مہربانی ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ظالم ہو جو شخص لوگوں کو بے گناہ قتل کرتے ہیں جو لوگوں کی عزت کو تار تار کرتے ہیں جو لوگوں کی ضرورت کرتے ہیں عزت خراب کرتے ہیں اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے عزت کو خراب کرنے کی بڑی بھائی بتایا کہ یہ بدترین سود ہے سود کیوں کیوں بدترین سود ہے حالانکہ سود اتنا بڑا گنا ہے کہ ماں کے ساتھ اپنا ماں بچائے ماں کے ساتھ کرنا ہے اتنا بڑا گنا ہے لیکن سود سے کیوں یہ بڑا یہ یہ سود سے کیوں زیادہ گنا ہے غیبت اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلے مال لگاتا ہے یہی بات ہے بیمار ہو گیا دیکھو لاڈلا بیٹھا بیمار ہے اب آپ کے پاس ایک ہی لاکھ روپیہ ہے آپ اس پر لگا دیتے ہیں لیکن اگر آپ کی عزت پر کوئی بات آتی ہے تو پھر جان لگاتے ہو تم مال بھی لگاتے ہو جان بھی لگاتے ہو تو جب سود کسی کے مال کو خراب کرنا ہے کسی مال کو اپنے کیا, کیا مال خون کو چوسنا ہے مال کو اپنی مال میں شامل کرنا ہے اسی لیے بڑا گناہ ہے تو جب آدمی کسی کی عزت خراب کرتا ہے جس پر آدمی کو مال بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا تو جو آدمی ان چیزوں کا ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں لوگوں مظالم کو اختیار کرتا ہے تو یہ آدمی کیا ہے یہ آدمی رحمان کا بندہ نہیں ہے یہ کس کا بندہ ہے شیطان کا بندہ ہے ٹھیک ہے یہ قلم پڑھتے ہیں رسول اللہ ٹھیک ہے یہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے جو لائن ہے وہ کٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے صفات کی تجلی اس پر ہوتی اور اس کے اندر وہ رحم آتا اس کے اندر صداقت آتی اس کے اندر امانت آتی جب یہ چیزیں نہیں ہیں شیطانی چیزیں ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کو کی فیض مل رہا ہے اور اس کا جڑ کس کی ہو چکا ہے شیطان کے ساتھ ہو چکا ہے تو پہلی چیز کیا ہے بندگی کے اندر آج جی، ان کی ساری ان کی ساری اختیار کرو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں پہلے فرمایا اللہ ہو کہ جو اللہ کی زمین پر دبے پاؤں آجی کے ساتھ چلتے ہیں یہ ایک تصویر ہے بندگی کی آج کی ایک بتاتے ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مشق کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی چلکتی ہے تو جس کے اندر آج بھی ہوتی ہے اس کے افعال سے اس کی چھالدار سے وہ ٹپکتی ہے آج بھی اسی لیے پہلے بزرگانی دین سب سے زیادہ کچھ اس بات پر کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر آج ہی آ جائے اور آج کل دیکھو یہ ہمارے اندر ہر آدمی کو اپنی رائے پسند ہے اپنا آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسی سے یہ سارا بگاڑ ہے اسی لیے لوگوں کو ہمارے اندر وہ صفات نہیں آتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رنگ برنگ جائیں آج بھی نہیں ہے آج بھی کیا ہے تکبر کیا ہے آج تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم سمجھے اپنے آپ کو کم سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ایسا آدمی ایسا خوش جب آدمی کہتے کہ میں کچھ بھی نہیں اس کو کوئی ایک روپیہ دے گی وہ کیا کرے گا میں کچھ بھی نہ ہوں مجھے پھر بھی کسی نے ایک روپیہ دیا اگر ایک آدمی کہتے کہ میں تو ایک لاکھ روپے کا کیا ہوں لائق ہوں کہ مجھے کوئی ایک لاکھ روپیہ دے دے اگر اس کو کوئی ایک روپیہ دے دے اسے چھوڑ دو مجھے بلنگ سمجھا ہے ایسا ہوگا نہیں ہوگا ایک آدمی کو وہ کسی کو پر یہ چڑ اس طرح کر لے وہ گھبرائے گا کہ وہ ہو میں یہ مجھے مجھ پر چڑ اس طرح گرم کے مجھے گرمی سی بچاتا ہے اب یہ پسینہ پسینہ ہو جائے گا چڑ کے اندر کہ میں کیا اور یہ آدمی کو دیکھو اب یہ کیا ہے اس کے اندر آج ہی ہے دیکھو یہ تھوڑی سے خوش ہوتا ہے اب یہ ہمیشہ یہ مثبت سوچ رکھے کیا رکھ گیا مثبت سوچ رکھ اور متکبر کون ہے متوازی آدمی حق کے سامنے جھک جاتا ہے ہاں جب خدا کہتا ہے جب یہ حق ہے کیوں میں نہ مانوں دیکھو ہمارے سامنے دو دو ہے ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ہے حضرت شیطان ملعون شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے سیدھا کیوں نہیں کیا کیوں میرا حکم نہیں مانا اس نے اپنے جو گناہ ہے فرمانی ہے اس چیزیں لیے دلائل پیش کرنی چاہیے کہ میں حق پر ہوں حق کے لیے نے دلائل شروع کر دی اور جب حضرت عدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے کیوں یہ کام کیا تو اسے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين غلطی ہو گئی معاف کر دیں ورنہ جب مقابلہ آیا ایک جگہ پھر اس کے پاس بھی دلیل تھی دلیل تھی حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ ایک بار اللہ ان کا آپس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ روحانیت میں روحانی طور پر مناظرہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مقبوم بیٹھے ہیں قوم سے قوم بھی بڑا بنی شریف تھی <laughs> دیکھو کیا کر رہے بنی شریف کا قوم تھا قوم کی تو وہ بڑا اس وقت مغموم تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے لایا بیٹی کیا حال ہے بس یہ کہ آپ کا کام ہے آپ نے دانا نہ کہتے وہ سجرا نہ کہتے تو ہم جنت میں ہوتے اب یہاں آ گئے دیکھو یہ میری سیل کو دیکھو یہ حالات ہماری حضرت نے فرمایا علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ تورات میں تورات میری پیدائش سے کتنے سال پہلے لکھی ہوئی ہے تو حکمت علیہ السلام نے کہا کہ کتنے سال فرمایا پانچ سو سال پچاس ہزار سال جو اتنے سال ہزاروں سال پہلے لکھا گیا ہے تو ایک منہ آدم السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی جل جل نے پچاس ہزار سال یا ہزاروں سال پہلے لکھا تھا اس تورات میں آپ نے پڑھا کیا لکھا میں لکھا ہے آدم نے خطا کی انہوں نے کہا کہ جب پچاس ہزار سال پہلے لکھا تھا میری پیدائش سے پہلے تو مجھے کرنا تھا تو نبی کری سر فرماتے ہیں کہ مناظر میں کون غالب آ گیا ادب اصم غالب آ گیا لیکن جہاں وہاں ادب کا مقام ہے اور جہاں جانتے ہیں کہ غلطی تو میں نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ غلطی کرے گا علم کسی بار کے بارے میں معلوم ہونا کہ یہ آدمی خطرناک معلوم ہو رہا ہے یہ کوئی کام کرے گا اب میں کہوں کہ یہ آدمی کوئی کام کرے گا لکھ دیکھ لو یہ جان گڑبڑ کر رہا ہے جانا جا رہا ہے جس آدمی کوئی کہے کہ میرے علم کے مطابق یہ حکومت گرنے والی ہے یا اس بات کہے اور وہ گر جائے تو آدمی تو نہیں گرا ہے یہ گرا اس کے علم کے مطابق ہے سوال میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی آج یہ ہے شیطان کا کام کیا ہے تکبر ہے اور تکبر کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تکبر وہ ہے کہ آدمی دوسروں کو حق کے سامنے ڈٹے حق کے سامنے اکڑ جائے حق کو تسلیم نہ کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے اور آج کل یہی ہے میں گستاخی معاف ہو ہم حق کو نہیں مانتے ہم اس حق کو مانتے ہیں جو ہماری جولی میں ہو کس کی جولی میں ہو ہماری اپنی جولی میں ہو اس حق کو تو ہم مانگتے ہیں لیکن اگر کوئی حق ایسا ہو کہ ہمارے مقابل ہمارے مخالف اس کی جولی میں ہے ہمارے پاس دامن خالی ہے اس حق ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پڑے دیکھو شیطان اس بات کو مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے حق بات ہے حق نہیں ہے حق ہے اور اس وہ عارف تھا اس بات کو سمجھ تھا کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے اللہ تعالیٰ کا حلیم ہونا حق ہے حق نہیں ہے اسی لیے تو اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے عین غضب کے موقع پر جو خدا اللہ تعالیٰ غصہ ہے شیطان پر غصہ ہے پھر بھی کہتے کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے غصے کے حال میں کوئی کسی سوال کرتا ہے دیکھو کبھی تمہاری بیوی بھی غصہ ہو جاتی ہے پھر بھی آپ بھی جو تھوڑا سا ڈرتے اس وقت زیادہ بات نہیں کرتا وہ کہتے کہ اور کیا برس جائے یا کوئی استاد غصہ ہے اس وقت آپ سوال نہیں کریں گے وہ کہ دفاع ہو جاؤ اس کو پتا ہے کہ اب یہ غصے پہ ہے لیکن شیطان کو یہ معلوم تھا اس, اس, اس بات کو سمجھتا تھا کہ اللہ تعالی حلیم ہے وہ غزب اس کا یہ نہیں ہے کہ غضب میں کیا ہو جاتا ہے وہ ہمارے طرح کیا وہ غصے میں آ جاتا ہے وہ جو بات کو سوال کرے سوال منظور کرتا ہے سوال کیا مہلت مل بھی گئی وہ جس جن چیزوں کو حق مان دیتا اس کو حق مان دیتا لیکن ایک حق تک حضرت آدم علیہ السلام کے حق کو تسلیم نہیں کرتا کی مجھ سے بڑا ہے ہے مجھ سے بڑا میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آج کل ہر آدمی کہتے ہیں کہ اہل حق علماء یہ کہتے ہیں اہل حق وہ اپنا مطلب لیتے ہم اہل حق میں سے کس میں سے الحق میں سے اگر ہم الحق میں سے تو کون ہوا حق وہ ہے جو آپ کو حق معلوم ہو جائے کہ حق ہے اگر کی دوسری کی جولی میں ہو اس کو تسلیم کریں حق ہے آدمی تواز ہے وہ خدا کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں رب ہے اب ایک بات رب کر کہتا ہے میں نہ جھکوں جھک جاؤں گا لیکن یہ نہیں کہ آپ یہاں علماء کے لیے بات ہے جو عوام ہے وہ یہ نہ سمجھے کے جو بھی اس کو اچھی بات سمجھے کہ حق ہے بس اسی پیچھے چل پڑے اپنے علماء سے پوچھ پوچھے چلو یہ میں نے ویسی بات آپ کے سامنے رکھی کہ جو آدمی کے اندر تواز ہوتا ہے تو حق کے سامنے جھک جاتا ہے اب جب آدمی کے آنا اس طرح مٹ جاتا ہے یاد رکھو پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی زنگلور ہے متکبر ہے اس پر جب آپ خود اس کے نام موجود ہے کہ میں میں میں اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا جہاں جس مکان کے اندر فرشتے ہوتے ہیں بت ہوتے ہیں تصویر ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی فرشتی نہیں آتی رحمت کی فرشتی غضب جاتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ نہیں آئیں گے بس بچ جائیں گے غضب جائیں گے رحمت کی نہیں آتے تو جو جب آپ کے دل کے اندر دوسری بت موجود ہی ہیں دنیا کا بت ہے جہاں کا بت ہے لوگ کئی بت موجود ہے اور خود اپنا بت انا جو سب سے بڑا دیو ہے وہ موجود ہو خدا کیسے آئے گا خدا نہیں آتا دل میں اس وقت آئے گا کہ جب آنا مٹ جائے گا میں اور میں کب ہوتا ہے کہ جب آدمی کے دل پر اللہ تعالی کی عظمت چھا جائے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت چھا جائے تو آدمی کو اپنا کچھ نظر نہیں آتا جگنو جب رات کے وقت ہوتے ہیں تو بڑا وہ کہتے ہیں کہ میرے طرح روشنی روشن کوئی چیز نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ روشن ہے لیکن جب دیا کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی وہ جانتے ہیں یہ روشنی کہاں چلی گئی لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو خود بھی گم ہو جاتا ہے جب آدمی کے دل پر حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت چھا جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان لیتا ہے پہچان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اس کے دل سے آنا مٹ جاتا ہے پھر اس کو اپنے نظر نہیں آتے دیکھو ہم کہتے ہیں تم میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہو میں تبدیلی ہوں میں نے اتنے چھ لگائے ہیں میں نے یہ کیے ہیں میں نے چار ماہ لگائی ہیں آپ دو دن لگائے ہیں آپ ہمارے ساتھ لڑتے پڑتے ہو کہتا ہے کہ میری کندھوں پر کیا ہے بندوق ہے میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں یہ مجاہد ہوں سخی کہتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں یہ جو کہ میں میں ٹھیک ہے دراصل ان ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کم ہے اگر یا ہے نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو کبھی بھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے یہ بڑا کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا ہے میں کیا ہوں یا اللہ مجھ سے نہ لے حتمان اللہ کے بارے میں میں نے <coughs> کہیں دیکھا ہے کتاب کا نام میں بھول گیا یا کہیں سنا تھا لیکن بہت پہلے کی بات ہے کسی کتاب میں غالباً دیکھا تھا کہ وہ جب کسی کو پانی پلاتے تھے راستے میں پر وہ بیٹھتے تھے جب کسی کو پانی پلاتے تھے تو اللہ تعالی سے دعا مانگتے کہ یا اللہ یہ نعمت مجھ سے نہ چن جائے آپ مجھ سے یہ کام کروایا یہ گھاٹ سے مجھے یہ نعمت ملتی جائے یہ نعمت ملتی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی سے ایسا کام کیا کہ دنیا سے رات کر دی اگر آپ نے کوئی عمل عمل کیا نیک آپ ایک لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نہیں کیا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ قدر نہیں کی آپ نے اللہ تعالیٰ کو بڑائی بڑا نہیں سمجھا اپنے عمل کو بڑا سمجھا کیوں آپ کے نظر آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجلہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کچھ دیتے ہیں اور اس کے دل کھانپتے ہیں لڑتے ہیں رضی اللہ اللہ نے عرض کیا کہ رسول یہ لوگ شرابی ہے زانی ہے یہ کیوں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ روزے رکھتے ہیں یہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ کام کرتے ہیں لیکن اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کام ہمارے منہ پر مارے جائیں قبول نہ ہو یہ کون ڈرے گا جس کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت ہو ایک بادشاہ کسی کو مرغی دیتا ہے بکرا دیتا ہے کس کو بکرا خود دیتا ہے چولا خود دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اس کچی طرح پکاؤ دیکھو اس میں گڑبڑ نہ کرو جب اس کو پکائے گا تو جب وہ لائے گا تو کیا ہوگا اس کے ہاتھ کام پھیں گے کہ پسند بھی آئے گا نہیں آئے گا گا آپ کے گھر میں بادشاہ آ گیا آپ نے فقیر سمجھا آپ نے اس کے لیے ایک مرغی ذرا کی آپ اپنے آپ کو ختم تائی سمجھیں گے ختم طے سمجھیں گے ہم اس ختم تائی کہتے پرسن آپ اس کو ختم تائی کہیں گے کہ میں ختم تائی ہوں اتنا بڑا سخی کہ ایک فقیر کو میں نے مرغی سبا کیا کل معلوم ہوا کہ یہ تو پوری دنیا کا بادشاہ تھا میرے گھر میں آیا ہے اللہ آپ بکرا ہے اس کو بھی ذبح کرو وہاں جو چیزیں ذبح کرو گے پھر بھی آپ کیا کہو گے کل کے جو آپ نے مرغی پکائی تھی پشیمان ہوں گے آپ کیا ہوں گے پشیمان ہوں گے اتنا بڑا آدمی آیا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا اسی طرح جب آدمی کے اندر خدا کی عظمت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت لامحدود ہے کیا ہے لامحدود اللہ تعالیٰ کی بڑائی لامحدود تو وہ آدمی اپنے اعمال کو بڑا نہیں سمجھتا جو اعمال اعمال اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس کے اندر خدا کی بڑائی نہیں ہے یہ میں نے دینداروں کے بارے میں کہا جو لوگ حسن پر اتراتے ہیں اب اللہ تم پر فالج گر جائے تمہارا منہ چلا ہو جائے حسن کہاں چلا گیا تم اپنے علم پر اتراتے ہو اب تمہارا دماغ فیل ہو گیا دیوانہ پاگل بن گیا بہت سے پاگل بن گئے ہیں دنیا میں مثالیں ملتی ہیں دیوانے بن گئے کہاں علم چلا گیا تم کہتے ہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں سالج گر گیا ہاتھوں پر طاقت چلا گیا میں بڑا مالدار ہوں زلزلہ آ گیا تمام مال تباہ ہو گیا کہاں مال گیا کس کس پر تم اتراتے ہو تو میں نے کہا کہ ظاہری چیزوں پر اتراؤ نہ علم پر اتراؤ اپنی کاموں پر اتراؤ بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی بائی تمہارے دل میں ہوگی تب توازو اختیار کرو توازو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی عمل پر نہ اتراؤ نہ عمل پر نہ کسی اپنی چیز پر حضرت امام بہانی رحمۃ اللہ کے بارے میں اس کا موزن لکھتا ہے بڑا وہ اس کا نام وہ تم میرے ذہن سے اتر گیا وہ قد الجمان جمان جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے عربی میں ہے بہت پیاری کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو موزن لکھتا ہے مسجد کا کہ حضرت امام حنیف فرحمۃ اللہ نے نماز پڑھتے کی اسی جگہ بیٹھتے جب صبح میں اذان کے لیے آتا تو حضرت امام حنیف رحمۃ اللہ کی داڑھی آنکھ ستر ہوتی تھی اور اس طرح داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر کے میں اس کی اپنے کانوں سے سنا کہ کہتے کہ رب العالمین گناہ گار ہے اس کو معاف فرما دے نعمان گناہ گار ہے اس کو معاف فرما دے یقیناً اللہ تعالیٰ جل جلا کی شان شان کے مطابق کون عبادت کرتے ہیں کر نہیں کہہ سکتے ہم پوری رات عبادت کی یہ نہیں سمجھا یہ نہیں یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ نعمان کا کیا درجہ ہوگا ابدال ہوگا قطب ہوگا قطب اختاب ہوگا کیا ہوگا یہ نہیں اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے معاف فرمائے اختاری ہم یس معافاری تمام رات عبادت کر کے جب کا وقت ہوتا ہے پھر استغفار کرتے ہیں معاف فرما دیا کتا ہی ہو گئی اس دنیا میں اپنی اندر انا کو نکالو ورنہ تمہاری انا جہنم نکال دے گا مجھے ایک واقعہ یاد آیا اس پر بات ختم کرتا ہوں آج بات میں خلاصہ یہ ہے کہ آج جی اختیار کرو آج جیڑی کا نام نہیں ہے بزری کا نام نہیں ہے آج جی مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل پر اتنی بڑائی آئے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے حق سے حق سے کو ٹکرائے نہیں اور دوسروں کو کو اپنے آپ بڑا نہ سمجھے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اپنی رائے کو بڑی چیز نہ سمجھے تمہیں ایک واقعہ مجھے یاد پڑا یاد گیا گیا بڑے سیل میں ایک آدمی تھا اس نے سوچا کہ میں اللہ کا ایک بندہ تھا اس کو خیال ہوا کہ میں کہیں جاؤں اس دنیا سے اپنوں سے باہر جاؤں اس زمانے میں یہ ٹھیک بھی تھا جائز تھا ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ آدمی اتنے رپڑوں میں دنیا کی جنجال میں پڑھ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کمال تو یہ ہے اکیلے میں تو کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے لیکن جو اس کمال کو نہیں حاصل کرے اس کمال کی طرف مجبوراً جائے گا کیا کرے گا تو اس وقت یہ حالات تھے وہ گیا جزیر میں چلا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی کس عمر میں تھا وہ تو خدا جانتا ہے اس وقت عمر کس کی تیس سال ہوگی بیس سال ہوگی چالیس سال ہوگی وہاں پانچ سو سال حدیث میں آتے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک انار کا پودا پیدا فرمایا وہاں ہمیشہ اس کے اندر انار ہوتے تھے ایک انار کھاتا تھا روزانہ ایک دو انار روزہ رکھتا تھا دن کو رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہتا تھا کچھ آرام کو ہوتا وہ بھی کر لیتا اور میٹھا پانی انار کے درخت کی جڑ سے نکلتا تھا وہ پیتا تھا جب موت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتی کو بھیجا موت کی فرشتی کو کسی پوچھو میرے بندے سے کہ کس حالت میں مرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا لیکن یہ اعزاز کیجیے اللہ تعالیٰ کو سب سب کچھ معلوم ہے میرے ساتھی اس کا نام دانی ہے عزیز دانی بڑا پیارا آدمی ہے ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی عجیب عجیب عظیم ذات ہے کیسے بتاؤ بھائی وہ کہتے ہیں کہ خود آدمی کے اندر دائیا پیدا کرتا ہے اور پھر خود کیا کرتا ہے پھر وہ دیتا ہے عزت بھی خود دیتا ہے اور جب پھر شکر کرتا ہے پھر شکر انعام بھی خود دیتا ہے پھر اس نے ہمیں ایک مثال سمجھائی کہ زیورہ کے ایک زمانے میں چیف کیا ہوتا ہے چیف جسٹس بھی تھا کیا چیف آرمی اسٹاف بھی تھا یہ تو آج کل جسم کی بات چل رہی ہے ہمارے بھی وہی ہوگا چیف آرمی اسٹاف بھی تھا صدر بھی تھا دونوں تھے تو ایک وقت ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت بڑھانا چاہا اپنے آپ کو وقت بڑھانا چاہا تو اس نے درخواست لکھی صدر کے نام پہ لے کر کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میری تین سال یا دو سال اور بڑھ جائیں درخواست لکھا خود ایک کرسی پر بیٹھ کر کل صدارت کی کرسی پر بیٹھا اور اس کے سامنے وہ وہ جو فیل تو پیش ہوتے ہیں وہ فیل آیا فیل آیا کہ رقبہ کا فقیر ہے <laughs> اس کے طرح کیا اس کی کچھ مہلت مل جائے تو اس نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے ہونا چاہیے <laughs> تو اللہ تعالی عجیب ذات ہے کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کی سے جاؤ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے خدا خود بیٹا دیتا ہے لیکن اس کی عزت کرتے ہیں کس کا وہ دعا کرانے والے کی اس کے پاس وہ آتا ہے کہ میں مجھے دعا کر لے کہ میرا مجھے بیٹا ہو جائے اے اللہ اس کو بیٹا دے دے اے اللہ اس کو بیٹا دے دے پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ٹھیک بیٹا دینا چاہیے خود ڈالا تھا اس کے دل میں کیا کرتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے کام سارے اللہ تعالیٰ جل جلو کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا کہ میری بندی سے پوچھو کہ تم کس طرح سب مرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ کیا ایک چیز ہے مجھے یعنی کہ اس کے کیا تھا دیتے ہیں معیز ہے وہ کیا ہے بغیر کسی لالچ کی معیز ہے بغیر کسی لالچ کی معیز ہے اللہ تعالیٰ اس کی مزل کی تجربی بچائے پھر کرسی اسی گراتا ہے اوپروں سے اوپر سے گراتا ہے توازن اختیار کرو تم کبھی نہیں گرو گے میں بتاتا ہوں توازن والا کبھی نہیں گرتا ہمیشہ بلند رہتا ہے میں نہیں گرتا رسول فرماتے ہیں من تواز اللہ اللہ رفا جو تواز اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے بلند کرتا ہے تو وہ گیا وہاں جب اس موت آ گئی سی میں آ گئی اللہ تعالیٰ جل جال اس کے لیے آسمان کے راستے کھول دیے مسلمانوں کی روح کہاں جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں کو جاتے ہیں اور کفار کی کہاں نیچے سجین کو جاتے ہیں اس کے لیے حرام ہے کہ اوپر چلے اللہ تعالیٰ کے تشکیل کی سیزا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کے اندر تھوڑا سا انا باقی ہے میرا اچھا بندہ ہے اس سے انا کو نکالنا چاہیے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ہے تو میں کہتا ہوں انا کو نکال دو تاکہ یہ مصیبت نہ پڑے آپ پر ابھی میں پیارے بلوئی صاحب احمد صاحب سے مجھے ایک بات کہتے ہیں اگر آدمی پہلے سے اپنے آپ کو صرف سمجھے تو اس پر وہ افات نہیں آئیں گے جو افات آتے ہیں وہ پہلے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ ہوتا ہے اچھا بندہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا پھر کیا کرتا ہے نیچے اتارتا ہے کہ تاکہ اپنی حد پر آ جائے تو اس کا اچھا بندہ تھا لیے اللہ تعالیٰ نے اعزاز کیا لیکن اس کو کہا کہ میرے فضل سے اس کو جنت کی بغیچوں میں لے جاؤ اس کو عجیب لگا اللہ تعالیٰ تو جانتے کہ اس کو عجیب لگا اے اللہ پانچ سو سال بعد میری کی ابھی میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے میں جاؤں اس کو تھوڑا سا عجیب لگی بات اللہ تعالیٰ اس بات کو اٹھانا تھا جس طرح اس کو جاگ کو اوپر لانا تھا کہ جاگ کو لے کے اور اس کو باہر پھینک دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو فلان میدان میں لے جاؤ وہاں گیا وہاں گرمی تھی ٹپس تھی وہ جہنم کی کوئی دور جگہ تھی اس کو سخت پیاس لگی اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھ اٹھا میدان سے ایک کٹورا تھا اس میں اس میں پانی تھا اللہ اس نے کہا کہ او جس طرح جزیرے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے پانی دیا تھا اب یہاں جی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا پانی آیا اس وہ اس کے پر دوڑا اور کہا کہ میں مجھے پانی دو انہوں نے کہا کہ مفت نہیں ہے کیا مانگتے ہو انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت پانچ سو سال بریا عبادت ہے ابھی بیچارا جب مرتا ہے تو کیا کرتا ہے تو کہہ دیا کہ میرے ساتھ پانچ سو سال کی بات ہے میں نے کاری نہیں کی ہے اکیلا تھا خدا کے سامنے یہ لے لو وہ آپ قبول کرو مجھے پانی دے دو اس نے پانی پی لیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کڑا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خود سودا کیا ہے اس کے ساتھ پانچ سو سال کی عبادت ایک کٹورے پر دیا ہے آپ روزانہ کتنے کٹورے پیتے تھے پانچ سو سال میں روزانہ کے حساب کا لگا دو اور انار کا حساب لگا دو اس سانسوں کا حساب لگا دو مجھے حساب دو یار نہ اپنی فرض سے میں لے جاؤ ہاں۔ اب آئیے آ گئی تو کیا ہو ہوگئی جنس میں جاؤ تو آئیے اختیار کرو ابھی سے آپ تکلیف سے بچو گے آپ مسائل سے بچو گے آپ مشکلات سے بچو گے اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دے گا واخر زبان الحمد ذکر کریں گے پر کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روز کے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روز پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین سین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں پا پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معید ہے لیکن ہمارے لیے تو ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معید ہے لیکن ہمارے لیے تو ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اقبال تم یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کے کیا کر رہے ہو اقبال تم یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کے کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں آمد ہے ممدو ہے یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں تم کہاں مد ہے ممدو ہے یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روز کے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں انسان کو چاہیے کہ اسی کو مقصود بنائے اسی کو مطلوب بنائے اور اسی کا وہ وہ صرف اسی اس کا محبوب ہو یقیناً وہی ہمارا محبوب ہے وہی مطلوب ہے وہی مقصود ہے وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں کہ اس کی کسی کی عبادت کی جائے اور کسی کو مقصد بنایا جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله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 آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کی پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ جل جلاله اللہ والو اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ اب اللہ تعالی کو ایسا پکارے جس طرح ڈوبنے والا سمندر میں ڈوبنے والا اللہ تعالی کو پکارتا ہے اور سوچیں کہ اللہ تو ہی ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے اور اپنی مشکلات کے لیے دعائیں مانگے یقیناً جب انسان اپنے دل کو اپنے رب کے علاوہ کی ہر چیز سے خالی کرتا ہے اور اس وقت اللہ تعالی کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو رد نہیں فرماتا یہاں اس کا مشق کرنا ہے اور مشق سے انسان کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو آپ مشق کر لیں اور پھر اکیلے اکیلے میں چپکی چپکی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے لگا کر اللہ تعالی کا نام لیا کریں کریم برحال ما کریم برحال ماں ہستم سیر کمند ہوا اللہ جلاله جل اب مختصر سا مراقبہ کریں موت کا نماز کا وقت بھی قریب ہے بس اتنا سوچو کہ میں مر گیا اب میری مہلت ختم ہو گئی اب میرے لیے ایک سکن بھی نہیں ملتا کہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور اپنے احمد کو اپنے کو درست کروں میں گھر والوں کے سامنے بھی جان پڑا ہوں اور ان کے ہاتھ مجھے الٹ پلٹ کرتے ہیں اب مجھے تختی پر لٹکایا گیا لٹایا گیا مجھے غسل دیا جا رہا ہے مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے اب میرے جنازے کو گھر سے اٹھایا گیا اب میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اب مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے اب قبر کے اندھیریوں میں میں اکیلا رہ گیا اپنوں نے ہم پر مٹی ڈال کر واپس چلے گئے اب میرے پاس نہ کرین آ گئے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اب قیامت برپا ہو گیا کوئی سر کی بل جا رہا ہے کوئی پیٹ کی بل گسیٹ رہا ہے عمل کیا مال کہاں سے کمایا تھا کر دیا الحمد لله رب العالمين الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى طيبين الطاهرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله ہمارے پاس گناہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے <laughs> سب کو معاف فرما دے سب اس کی قابل کہاں کہ آپ کی صحیح تعلق مانگی ہمیں صحیح تعلق نصیب فرما دے سچی محبت نصیب فرما دے اللہ ہم جنت کے قابل کہاں جل جلو ہم نے اپنے گناہوں سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کیا ہے یا اللہ میں معاف فرما دے یا جل جلو جو تو یہاں ہمیں اکٹھا فرمائے اسلامی رسول اعظم کی قدموں میں جنت میں کر اکٹھا فرما دے یا کو خیر نصیب فرما دے اکثر سے محفوظ فرما دے یا جل جلو یا اللہ یا حمر رحمین یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ اپنا بنا دے یا اللہ سچا بنا دے یا اللہ سچے بنا دے یا سب کو سچے بنا دے یا ہم کو خیر نصیب فرما دے ہر سے محفوظ فرما دے اس مجھے میں جو جو اس کی شہری ضرورت ہے اس پوری فرما دے تمام تمناؤں کو پوری فرما دے تمام حوائش کو پوری فرما دے یا اللہ جل جال یا اللہ جس کی جو جو مشکل ہے تو جانتا ہے مشکلات کو یا اللہ تو مشکلات کو ہماری مشکلات کو حل فرما دے یا اللہ ہم تیرے مساج ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں یا اللہ وہ کسی اور کے در پر نہ کر دے اللہ ہمیشہ یا اللہ باہر سے اپنے دل یا اللہ اپنا دروازہ کٹکھٹایا رکھے یا اللہ مخلوق کے دروازے سے ہم کو کھڑا کر دے ہمیں خیر نصیب فرما دے شر سے محفوظ فرما دے سبحان ربی رب مل جاتے ہم سکون السلام علی المسلیم الحمد للہ رب العالمین رحمت گیا رحمت رحمت رحمت